ما عدالت میں جاتی ہے پھول برسائے جاتے ہیں راستوں کے اندر پھول کی پتیاں بھی جاتی ہیں اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اسے سیتا کا درجہ دیا جائے گا اور اسے رامائن اور مہا بھارت کی بڑی ہی امام کو وکیل عدالت کے کٹہرے میں سم کے سامنے مارا تھا پیتا تھا کہاں ایک دہشت گرد کے راستے مساجد کے بعد عورتیں آتی ہیں مسلمان تو حالت جنابت میں دس بجے تک بارہ بجے تک سوتا ہے جمعہ کا غسل مستحب ہے لیکن اس جمعہ کے غسل کو حالت جنابت کے غسل میں کنورٹ کر کر جمعہ کی بچوں کو لے کر اللہ کے گھر کے پاس آتی ہے کہ شاید کوئی نمازی ہماری طرف دیکھ کر پھونک مار دے ہمارے بچے کو شفا ہو جائے آج بھی عزت ہے اللہ نے جو بات کہی ہی عزت رسول عزت اللہ کے لیے کامیابی اللہ کے لیے رسول کے لیے اور ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے اور جو دنیا کی تہذیب و تمدن اور ہم تہذیب و انگریزی تہذیب و تمدن کے راستے کو اپنائے گا آخرت جائے گی ہی اس کی خبر تو برباد ہوگی حشر میں تو رسوا ہوگا لیکن میرے رب کی در و جلالت کی قسم یہ طے ہے یہ طے ہے کہ دنیا میں بھی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی عزت کوئی سکون اور کوئی راحت کی زندگی نہیں گزار سکتا شریعت مظاہرہ زندگی کے ہر شعبے شادی اور بیاہ یہ تو وہ سنت ہے کہ نہ صرف جناب محمد رسول اللہ وسلم کی سنت بلکہ آپ نے فرمایا کہ کچھ سنتیں وہ ہیں جو حضرت آدم اعظم نبی کی ہے سلام و سلام سے لے کر مجھ تک تمام تقریباً اس کا خود کا کوئی پیغمبر چھوٹ گیا ہو جنہوں نے شادی نہیں کی ان پیغمبروں کو چھوڑ کر دو یا تین پیغمبروں کو کی یہ سنت ہے نکاح نکاح ایک عبادت ہے اس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے بھائی نماز ایک عبادت ہے اس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے اب اگر کوئی آدمی جمعہ میں چار رکعت پڑھنے لگے کہے کہ جمعہ کا دن تو متبرک اور مبارک اور صحیح دن ہے کوئی وقت دن ہے اور دنوں میں چار رکعت اور پڑھتے ہیں چلو آج چار سال پڑھیں تو جوتے پڑے پڑھیں گے عبادت میں انسان کی مداخلت کی گنجائش بالکل نہیں ہے لباس پہننا عبادت ہے اس کی حد بیان کی گئی کہ یہاں تک لباس پہنے تخنے سے نیچے یہ پیر کے پاس جو کھانٹی آتی ہے تخنا اگر اس سے نیچے مرد اظہار پہنتا ہے سہمند پہنتا ہے لنگی پہنتا ہے پیاز پہنتا ہے ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اللہ قیامت کے دن نظر راحت سے نہیں دیکھے گا ابھی جب کڑے میں کڑے ہوئے ملزم کو دیکھے گا نہیں تو کیا اس کی سنوائی کرے گا کیا اس کے مقدمے کو سنے گا دیکھنا گوارا نہیں مفت کا گناہ ہے یہ ابھی جب جما کی نماز اقامت کہی جائے ذرا کھڑے ہو کر نیچے کی طرف اپنی پیاٹ کی طرف اپنے لنگی اور پاجامے کی طرف دیکھ لیے آپ کیا مل رہا ہے ہر چیز مسلمان کی عبادت ہے کھانا پینا اس میں آزاد نہیں ہے کہ آدمی کو مرغ پسند آ گیا بریانی پسند آ گئی کھانے لگا دو روٹی کے بجائے چار فجر کی نماز کے وقت سور کھانے کے برابر ہے کتا کھانے کے برابر ہے مرے ہوئے سانپ کے جسم سے نکلے ہوئے پیشاب اور بہانا کھانا کھانے کے برابر ہے کھا رہے ہیں مسلمان لیکن یہ بھی اگر مومن رات میں سوئے اس نیت کے ساتھ کہ دن میں میں عبادت کے لیے اس کے حالات کے لیے فارغ ہو سکوں اور میری طبیعت میں سکون آئے ہر چیز کی لمٹ ہے سونا ہے اس عبادت ہے اس کی لمٹ ہے تو نکاح جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت ہے اس میں مسلمان آزاد کیسے ہو گیا یہ ولیمہ ولیمے کے ساتھ ایک لفظ نکاح لگا دیا مسنونا کے معنی کیا ہیں حضرت علی کا ولیمہ حضرت فاطمہ کا ولیمہ حضرت زینب کا ولیمہ حضرت عائشہ صدیقہ مصنوعہ کے معنی نبی کے گھر میں جو عمل ہوا اس عمل کی یہ سیرت کافی ہے نبی کے گھر میں ولیمے میں بے ہزاری کا کام ہوا نبی کے گھر میں بے پردگی ہلی نبی کے گھر میں سپر کے سودا کھانے بنے نبی کے گھر کے اندر بفے سسٹم تھا پر ویڈیو گرافی تھی نبی کے گھر کے اندر کیمرہ کشی تھی نبی کے گھر کے اندر روکے چھاپ کر لوگوں کو بلایا جاتا تھا ارے گناہ کرنا ہے گنا کے نام سے کرو شراب پینا ہے دودھ کے نام سے پیو سہانا کھانا ہے گوبر کے نام سے کھاؤ تمہیں عیش کرنا ہے تم اپنی جرموں کو لے کر اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤ بھائی اسٹار ہوٹلوں میں کلبوں میں جا کر ایش کرو رنڈی خانوں میں کرو نبی کے فلیمے کا بتا کر اس میں گناہ کو کیوں ہو زندگی میں بربادی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا زندگی کے اندر نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا کہ تم نے نبی کے فلیمے کا مذاق اڑایا ہے تم نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق اڑایا ہے حضرت فاطمہ کی شادی کا مذاق اڑایا ہے رقے کے اندر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمے سار نکاح بیک اسٹار نکاح لمبو اور چڈو کا نکاح لب ہوتا ہے نکاح ہے مزمو ندی کے نکاح کی سیرت کافی مسجد میں نکاح کر لیا اور مسلمان نے سنت کا ادا کر دیا وہ ایک ایک فورٹی سیون کا اور ففٹی سیون کا وہی ویڈیو کیمرہ اب تو آتے آتے آتے آتے چپلوں تک مسجد کے دروازے تک آ گیا ہے اب سیکنڈ جنریشن آئے گا سہیب متولی پائے گی سکیل علماء کا جنریشن آئے گا وہ کہے گا بھی حرم کے اندر ویڈیو پکڑی جاتی ہے حرم کے اندر نماز سے نکاح کی جاتی ہے یہ تو نکاح ہے مصنون ہے جب چپل تک آیا ہے تو میں سلے نکاح تک کیوں نہیں آ سکتا لکھ کر رکھ لو اب آٹومیٹک کیمرے فٹ ہوں گے مسجد کے اندر اور مسجد والے اس ویڈیو کاپی جیسے نکاح نامی کی کاپی دے کر ڈھائی سو پانچ سو ہزار روپے لیتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہیں گے تمہارے مسجد کے نکاح کی ویڈیو کاپی کی یہ سی ڈی ہے اور یہ فٹ ہے اور اس کے دو ہزار روپے ہیں پانچ ہزار روپے فیس ہے کریں گے اور کر کر مریں گے شریعت میں جیسے فجر کے لیے کہا کہ دو رکعت ہے زہر کے لیے کہا کہ چار رکعت ہے تو فجر کو کوئی تین رکعت پڑھے فجر کو کوئی ایک رکعت پڑھے مطلبوں کو جوڑ کر آپسی جھگڑوں کو جوڑ کر آپ اپنے دل سے پوچھیں اس کی نماز قبول ہوگی چار کے بجائے پانچ پڑھے قبول ہوگی شریعت نے ہر عبادت کی ہر بتائی ہے درود پڑھنا عبادت ہے لیکن یہ کافی سنجھا خانے میں درود پڑے جوتیاں ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے آ گیا ہر دعوت منصوبہ نہیں میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی غریب اعلان کرے مسجد میں کہ صاحب میری بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کے لیے رقم چاہیے مدد چاہیے آپ کے گھر میں آئیں آپ کسی بھائی سلطان سے ذمہ دار ہو آپ اللہ کے لیے مدد نہ کریں جیسے کوئی آدمی میں یہاں دنیا کے جوتے کھاتا ہے دنیا کی ہماشتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جو چیز وہ شان پتی سمجھ کر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہی چیز اسے تباہ زمین اور برباد کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں پیارے سروٹ لیا تین سو کا رقا ڈھاپا پانچ سو کا رقا ڈھاپا اور پچاس ہزار کو دعوت دیا کمپنوں کو بلا کر بھی دیا اور بیل کھانے والوں کو بلا کر نان بیچ رہا طرح کھڑے ہو کر کھانے والے اور لینا مجنو کی طرح بیٹھ کر ٹیبل پر کھانے والے سمجھ سمجھ کیا رہا رہا ہے ہے یہ کہ لوگ میری شاختی کریں گے لوگ میری تعریف کریں گے اور بات یہ ہے کہ جب اسے فقیر کی حالت لگے گی اور جب زلزلے کا شکار ہوگا حوالد کا شکار ہوگا نیچ مانگے گا سب سے پہلے لوگ کہیں گے نے جس کے باپ نے کہا تھا کہ بیٹی کے میں اور بیٹے لاکھوں خرچ کر دیں کچھ پیسہ اگر بچا کر رکھ لیا ہوتا تو آج کیا کام نہیں آتا تیرے محلے کی مسجد کی چھت تڑپ رہی ہے اور وہاں کے لیے جو ہے روشنی اندھیرا تڑپ رہا ہے روشنی کے لیے وہاں تاریخی ہے وہاں بیت الخلا کا نظر نہیں وہاں حوض نہیں اور ظاہر آ گئے کہ ہم نے اپنی نگاہ کے اندر اتنے کروڑ روپے خرچ کیے دنیا کی تباہ ہوئی آخرت کی تباہ ہوئی اور اس نکاح کا مذاق اڑایا صحابہ کے نکاح کا مذاق اڑایا وہ نکاح دنیا کے نکاح زمین پر ہوتے ہیں اللہ نے آسمانوں پہ پڑھایا تھا اس کا ولیمہ محمد نے دنیا میں کس طریقے سے کیا اور ولیمہ مصنوعہ نوازی اور کارپوریشن اور سرکاری ہاسپٹل کے اندر گائے کو رے کرنے کے لیے کو کو کو لا کر اس اس کے کے کے اوپر ہم طریقے کرائی جاتی ہے تو سے کتے اور کمینے ہزاروں کی موجودگی اندر میاں بیوی دلہا دلہن بے حیائی ساتھ کچھ بند کمرے میں بھیجتے ہیں لڑکے کے کچھ آج میں لڑکیاں کی کچھ سہیلیاں آپس میں اس پر کامنٹری جو ہے لائف ٹیلی کاسٹ کامنٹری اگر بورا ہو دیکھا دیکھی اور ساتھ کرنا حرام اور گناہ کی شکلیں بنانا اس کی زندگی تباہ ہو گئی اس نے حضرت پاشاہ سرکاہ کا مذاق اڑایا اس نے آقا کی سنت کا مذاق اڑایا اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کو قربان بنا کر بال بنا کر اڑا دیا اللہ نے اسے دنیا میں اندھا کر دیا شیرا بازوں کو اس پر پھول کی طاقت مزار پر ڈالتے ہیں اور جنازے پر ڈالتے ہیں یہ زندہ مردہ ہے اس نے آقا کی توہین کی اللہ نے دنیا کی اس کو اللہ اب یہ چلے گا نہیں سہارے کے اب یہ آگے نہیں بڑھے گا اپنی مرضی سے راستہ نہیں طے کرے گا کچھ اندھے اور کچھ دنیا کے کچھ کا ہاتھ پکڑ کر اسے محفل نکاح تک لے جائیں گے پھر محفل نکاح سے لے کر آئیں گے عورتوں کے بچوے میں لے جائیں گے وہاں اس انسان پر رفا کیا الخبیثات تو خبر نہیں مل رہی ہے اور آخا دے رہے ہیں سلمان کہتا ہے آیا دکان ضروری ہے نہ مسلمان کو مہنگائی سے ڈر ہے نہ اس کو ہندو راج بننے کے بننے سے ڈر ہے نہ بمباری سے ڈر لاہو ولا وا یا قانون مرنے کے لیے پیدا ہوا کل مرنا تھا آج اگر مر گیا موت مقدر ہے چلے جاؤ دنیا میں کام رہنا چاہے گا اس مکاری کی دنیا میں اس حیاری کی دنیا میں اس دھوکے کی دنیا میں اس پریس کی دنیا میں دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک ہو لے لو حضرت فکر سے تم جو ہے پیالہ پی لو آگے حیات کا یو شیطان کی زندگی اسی زمانے میں بڑے دعا دیتے تھے سر پر ہاتھ رکھ کر چپ چکی ہو ہزاروں سال کیو خدا کرو اب نہیں اب تو ہزاروں سال شیطان کیا کرتا شیطان کو موت نہیں ہے شیطان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو شیطان دو چیزیں اللہ سے مانگا تھا ایک کہا اللہ میں جو چاہوں بنوں میں چونی بن جاؤں میں سانپ بن جاؤں میں بلی بن جاؤں میں کتا بن جاؤں میں منسٹر بن جاؤں میں داڑھی منا بن جاؤں میں عالی بن جاؤں میں موتی اللہ نے کہا جا میں نے تجھے اختیار کیا کہا کہ مجھے قیامت تک باقی رکھا جائے اللہ نے کہا تو اب یہ قیامت تک باقی رہنا کون سی نسل کا شیتا جیو تم نے آخر جو ہے بیت الخلا میں قیمتی پتھر لگایا ہے تمہاری سو ایکڑوں کی زمین ہے تم نے حضرت یہ بیوی کی غلامی رکھتا ہے یہ آج کی بیماری نہیں یہ صدیوں پرانی بیماری ہے حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیوی بیوی کو اپنی جوڑوں کو پیرانی ماں بنا لیتے ہیں ہر بات ان کو پوچھ کر کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی پیروں مرشد کے رائے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا نام نہیں رکھتا بچوں کا دکان نہیں کھولتا یہ سید ہے اپنی جوڑوں کیا کا پیالہ پی کر ہر کام ان کو پوچھ کر کیا کریں گے جیسے نقلی پیرو لوگ پیالہ پلاتے ہیں تو یہ پیرانیما کون سا پیالہ پلائے گی اس کے پاس ہے کیا سب تو دیا ہوا مرض کا ہے فلٹر مرض کا ہے واٹر کنیکشن کاویری مرض کا ہے بنگلہ مرض کا ہے اس کی جو ذاتی چیز ہے وہ حریش و نصاب کا خون ہے وہ پیالہ وہ پلاتی ہے اور یہ ماں کے ہاتھ میں میت ہو کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت تباہ اور برباد کر رہے ہیں شادی بیاہ اس کو پوچھ کر کر رہے ہیں اولاد کا نام اسے پوچھ کر کر رہے ہیں نس بندی اولاد ہونا نہیں ہونا پیرانی ماں اجازت دے دیکھ کو اولاد ہوگی پیرانی ماں گیٹ لگا دے آپریشن کر کر نس بندی لے کر اور دوسرے آلات استعمال کر کر مرد کے کام کو اجازت نہیں ہے بچہ پیدا کر کے پیرانی ماں ہے حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں یہ لفظ لکھا کہ مرد اپنی ایرانی ماں زمین کی محبت نکالو جامع شہادت کو نوش کرنا آسان ہوتا ہے ورنہ وہ جو ایک ایک ٹائپ لگا ہے وہ ماربل لگا ہے وہ جو ایک ایک اگیٹی کے اندر تم نے گملے کے اندر پھول لگائے ہیں اور پودے لگائے ہیں پتے پتے میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہوگی ملک الموت پنجا ماریں گے وہاں فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور سے پارکنگ کی جگہ پارکنگ سے گروڈ فلور لفٹ میں سے بھاگے گی رو بھاگے گی اب چھوڑے گا تو نہیں ملک مطلب اس کو یہ روح لگا لگا کر مار مار کر پکڑے گا چوہا نہیں کہ گرفتار ہونا ہے تو جب آدمی تیار دنیا کی محبت دل سے نکالتا ہے ہے اولاد کا حق ہے بیوی کا حق ہے ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے میں نے ہزار مرتبہ کہا حق اور چیز ہے غلامی اور چیز ہے اللہ کے علی پاس بات جناب محمود الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ آتی ہی والدہ بھائی لوگوں کی آگاہ لوگ خود میں سب بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا شوہر اسی کو کچھ نہیں دی انہیں برابر کہ تمہارا وہ دوست اب وہ بیوی پیرانی ماں کی بات مانے گا اس کو دعوت دو دعوت دے گا اس کا کام کرو اس کا کام کرے اس کا پاخانہ اٹھاؤ اس کا یہ پیرانی ماں بنا رکھا ہے یہی آپ یہی مولا یہی سرور کونے یہی امام المیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نام کے بارے میں یہ بات کہی اے اللہ میں تو جتنی میری طاقت ہے تیرا حکم ہے کہ بیویوں میں مساوات کروں برابر ساتھ نہیں اور تیرا قانون ہے لا یقلف اللہ نفسن اللہ کہا کہ انسان کو اس کے مکلف ہونے سے زیادہ پر تو پکڑ نہیں کرتا مولا باپ یہی آپ سب سے تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دولت گدے میں تشریف لے کر گئے دیکھا کمرے کے اندر ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے اس کپڑے کے اندر سیرو کی تصویر ہے اب تو میں محبوب حرام یادو کی تصویریں لٹکا رہی ہیں اور نوجوان گلوں کے اندر کتوں کی تصویریں لڑکا رہے ہیں آقا نے فرمایا کہ رحمت کے بری سے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اما اللہ عیشہ سے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ میرا دل کی محبت کا پڑنا اور میرے دل کا جکاؤ ایسا اگر ہو جائے تو معاف کرنا یہی آقا کمرے میں داخل ہوئے کپڑے میں تینوں کی تصویر ہے ظاہر کی بات ہے نہ اس زمانے میں فلم تھی نہ ساس بہو کا ڈرامہ تھا نہ ایک کوئی جو ہے ناٹک تھا کوئی پرندے کی تصویر ہوگی چڑیا کی تصویر ہوگی اور کسی جو ہے شیر بکر کی کچھ تصویر کہیں سے کپڑا آیا ہو مجاز کی کہ نبی کے مزاج کے خلاف نبی کے حکم کے خلاف کام کرے معلوم نہیں تھا یہ سوچ کر میرے محبوب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے قدم رکھا چہرے اندر کا رش بدل گیا ناراض ہو گئے فرمایا کہ عائشہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم دو چیزوں میں سے ایک چیز گھر میں رہ سکتی ہے اس دولت کرے میں تیرے گھر میں رہ سکتی ہے یا تو محمد رہے گا یا تصویر رکھے گی یہ پچا نیما بنانے سے ہوگا پیرانی ماں بنانے سے یہ ہوگا ابھی وہ شادی محل لو ابھی فلاں کو بلاؤ ابھی ویجیٹیرین رکھو ابھی نان ویجیٹیرین رکھو ابھی ہلدی کی رسم کرو ابھی بچوں کو یہ دلاؤ اور بچوں کو یہ دلاؤ جوڑے کا جو پیرانی ماں اپنے اس طرح کی خاص میں ہے ہر تو دماغ کا پیارا پلا کر اپنے مرید کو جو حکم دے گی ہر جو ہے تسلیم کر رہا مناسب نہ میں خاندان قبیلے کو لے جا کر اس کے ہاتھ پر بیان کروا لوں گا کہ کی بس لیا ہے وہ گھر میں جس حالت میں رہتی ہو اس حالت کے ساتھ پہلے نکاح چلی جائے یہ بننا یہ سنورنا یہ دھانا یہ بالوں کا بکھیرنا یہ نئے کپڑے پہننا اور یہ زیور کا استعمال کرنا سا پیٹ کو مارک رکھیے آپ ایک طلاق کا نشان لگا رہیے میک اپ کیوں لگ رہا ہے محترمہ یہ کپڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں یہ زیور کیوں پہنا جا شادی کے لیے شادی میں کون جمنگی نکائی فرشتے آتے ہیں شادی خانے میں ہوتا کیا ہے محرم غیر محرم منہ مارتے نہیں ہیں لڑکے آتے نہیں ہیں یہ چٹیرا لڑکا یہ مالک کے مکان کا لڑکا کبھی خدمت کا جذبہ بستر ہو وہ کالی کروٹی کالی کتیا ہو اور اپنی بیوی جنتی ہور ہو حدیث صاف میں آتا ہے جہنم میں دیکھا ایک سب وہ تھا کہ اس طبقے کی عورتوں کو چٹیا کیول ان کے سر کے بالوں کو کام کر جہنم میں لٹکا دیا گیا اور ان کو خود سے اٹکا کے مارا جا رہا are done وہاں یہ آیا وہ آیا اس سے ملاقات اس سے ملاقات یہاں کسی کو کھانا سب کی خدمت کا ٹھیکہ جس نے لے رکھا ایک کار کیا چائے بسکٹ کھلا دے ولیمہ نہیں ہوتا کیا اڈلی کھلا دے ولیمہ نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے شاہی خانے یہ بڑے بڑے دعوتیں اور کسی زمانے میں بریانی کے ساتھ روٹی آ جاتی بیکری کی جو دان ہے وہ آ جاتی و شاپ کا خون چھن کر اس وقت سے لے کر اب تک فجر میں کہا جا بڑی مسجد چھوٹی مسجد جامع مسجد اذان پہ کوئی فرق ہے ایکسٹرا پیڈ آگے پیچھے تو کسی نے لگا دیا ہو لگا دیا ہو کہ ضرور پڑھ رہا ہے لفظ رضا اللہ ہو اکبر اللہ اکبر پھر اللہ ہو اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ جو اذان ہے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا پیڈنگ ہر آواز کی چھوٹی مسجد میرے گھر میں آ کر سجدہ کرنا ہے آجا ابلا خیر من النوم کتے اور جانوروں کی سوتا ہونے سے بہتر مر رہا ہے ٹرافک پانچ سو ایکڑ لوں گا سو سو ایکڑ لوں گا یہ ایکڑ لوں گا سوتا کتنے میں ہے قدر کتنے میں بنتی ہے کھڑتا کتنے علاقے میں ہے یہ تکلف کر کر اگر دعوت دے رہا ہے مکان دنیا کے عزت دار جوڑے دنیا کے مومن جوڑے ان کا نکاح دنیا میں بھی رہتا ہے قبر میں بھی دونوں میں نیک ہیں اللہ تعالیٰ حالت میں بھی میڈیا دیوی کو ملا رکھتے نیک ہے میدان میں جوڑا بندر کے سامنے افریقہ کے جانوروں کے سامنے ایسوں کے سامنے عشق لڑاتے ہیں سر ان کو اصل میں بیوی موقع نہیں دیتی یہ جو تمہیں دیکھتے ہو کہ زو کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی کے پکتی کر رہا ہے کمر میں Diana ناخنوں کو باقی رکھیں صاحب استطاعت الحمد للہ قیمت پر شاید دنیا کے کسی حصے میں حصہ ملے ایک اللہ کے نبی بات وسلم کی طرف سے ہو رہا یا یہ کہ جو آدمی قیمتی بکرا لیا ہے گائے لیا ہے رسول اللہ وسلم کی طرف سے دے دے اور اپنے طرف سے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یہ حصہ عمر پندرہ سال چودہ سال جو بھی ہو گئی ہو اور جن کو یاد نہیں کہ کیا نہیں کیا اگر دوبارہ کر لیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا رونے لگے بھائی کہیں کو درد کیوں آئی کری کیوں آیا ملیریا کیوں کاٹا مچھر اب ہم نمبروں دیکھے نہیں صاحب ذرا کیا بیمار ہوا لگڑا مچھر کیوں کچھ آپ نے تقسیم ان کی کیا ہوگی یوم عرفہ کا روزہ